جس شخص نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا وہ قبول نہیں ہوگا ریجیکٹ ہو جائے گا اور قیامت والے دن وہ ناکام ہو جائے گا محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے کافروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا جہاں آپ رہتے تھے وہاں پر معاہدے کیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کتاب کیا پھر جن سے کتاب کیا ان سے معاہدہ کیا تو تیسرے لوگوں سے کتاب کیا ایک دم ساری دنیا سے کتاب آپ نے نہیں کیا پھر مشرقوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں بھی آپ فرق کرتے ہیں قرآن حکیم فرق کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اہل کتاب کے کھانے کو حلال کیا الذين اوتوا الكتاب حل و وطعامهم طعامكم حل الحم اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے ہندوؤں اور مشرقوں کے اور اہل کتاب کے بیچ میں فرق کیا اور صبح الذين اوتوا الكتاب مومن پاک دامن عورت سے بھی شادی جائز ہے اور اہل کتاب کی پاک دامن عورت سے بھی شادی جائز ہے تو اس طریقے سے اللہ کا انکار کرنے والا رب الجلال الکرام کو کے ساتھ شر کرنے والا کفر کرنے والا اس کے اور اس کافر کے بیچ میں فرق کیا قرآن حکیم نے جو کافر اللہ کو اللہ مانتا ہے مگر نبی کو نبی نہیں مانتا علیہ السلام پھر یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں علم میں بھی فرق کیا فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اگر آپ ان کی دشمنی کو انیلیسز کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے شدید دشمن یہودی ہیں اور مشرق ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور مسلمانوں کے زیادہ قریب جو ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اس لیے کہ ان کے مولوی اور ان کے پیر ان کو سمجھاتے ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے ہیں میں قرآن پر ہوں کہا مسلمانوں کے زیادہ قریب عیسائی ہیں زیادہ بڑے دشمنی ہوتی اور مشرق ہیں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں بھی فرق کیا اور پھر اہل کتاب اور اہل کتاب میں بھی فرق کیا اور پھر جو قریب رہتا ہو جو دور ہو ایک کو حربی قرار دیا ایک کے ساتھ معاہدے کیے اس سیاست کے ساتھ اس بصیرت کے ساتھ اور اس بہت بڑی سمجھداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاملات کیے یہ باتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی لیکن میرے عزیز بھائیوں کسی کے ساتھ معاملہ کرنا اور چیز ہوتی ہے اور اس کے عقیدے کی خرابی وہ اور چیز ہوتی ہے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ان کے عقیدے کی خرابی اور مسلمانوں کے لیے دشمنی اپنی جگہ قائم تھی مگر معاہدے کیے معاملات کرنا اور چیز ہے اور ان کے عقیدے کی بربادی کا ہونا اور چیز ہے یہ بات بہت گہری کر رہا ہوں پھر مکے والوں کے ساتھ معاہدے کیے کل تک جن کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی آج ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے وہ جو بدترین دشمن ہیں مدینے والوں کے ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور لڑائی ان کے ساتھ ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَمْنُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً جن کو اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے قریب عیسائی ہیں مکہ والوں کے ساتھ واحدہ کر کے لڑائی ان کے ساتھ شروع کی ہے جو عیسائی ہیں موتا کا مار کا ہوا ہے اس کے بعد آپ خود دلت سے نفیس تیس ہزار قرض کر لے کر آپ تبوک گئے ہیں یہ معاملہ کرنا اور چیز ہے اور ان کے عقیدے کی بربادی اور خرابی ہونا اور چیز ہے معاملات سیاسی طور پر روٹین میں مفادات پر مبنی ہوتے ہیں ہمارا اس بات معاملے میں مفاد ہے ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے یہ کسی کی ذاتی سیاست اور بصیرت ہوا کرتی ہے اور عقیدے کی بربادی وہ الگ چیز ہے عقیدے کی خرابی اپنی جگہ قائم ہے جب اس کا بھی عقیدہ خراب ہے اس کا بھی خراب ہے اس کا بھی برباد ہے تو پھر سب کے ساتھ لڑائی لڑی جائے یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے اس کے ساتھ لڑائی لڑی جائے جو ان سب سے زیادہ برباد آدمی ہے جو حربی ہے جو جانی دشمن ہے جو ظالم ہے مسلمانوں پر دور کر رہا ہے اس وقت عقیدے کی خرابی اور بربادی کو اچھالا نہیں جاتا ان کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ان کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں ان کے لیے جانیں دی جاتی ہیں اور مقابلے میں جو حربی ہو جو اس وقت ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ لڑائی لڑی جاتی ہے یہ سیرت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام آج ملک پاکستان میں بلکہ آج نہیں دسیوں صدیوں سے جب سے مسلمانوں میں انتشار اور اختراق اور فرقہ واریت آئی ہے یہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کے عقیدے برباد ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے آپس کے فرقے ان کے عقیدے کی خرابی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے ان عقیدے کی خرابیوں کے باوجود جب مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اپنی گنوں اپنی تلواروں کا رخ اپنے خنجروں کا رخ کافر کی طرف کرتے رہے ہیں اس وقت تک وہ کامیاب رہے ہیں اور جب کافر نے سازش کر کے کچھ فرقوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کا خنجر مسلمانوں کے پیٹ کی طرف کر دیا ہے اس وقت سے کافر ریلیکس ہو گیا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بدترین دشمن یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے تلواروں کے رخ کافروں کی طرف مکے والوں کی طرف کرتے ہیں تو آج مسلمان ایسے فرقے جن کا اور ہمارا رب ایک ہے جن کا اور ہمارا رسول ایک ہے جن کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے ان کے ساتھ معاہدے کر کے اپنی تلواروں کا رخ کافر کی طرف نہیں کر سکتے اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے عقیدہ برباد ہے اگر اس کی گہرائی تک جاؤ تو بعض بعض عقیدے ایسے ہیں سنیوں کے بھی اور شیوں کے بھی کہ جس پر کفر کا پتہ لگ سکتا ہے لیکن اگر ان کے ان کاموں کو جو سب کے اجتماعی ہیں رب کو ایک ماننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سب کے دلوں میں ہے کامت اللہ کا کی عظمت سب کے دلوں میں ہے قرآن حکیم کو مانا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو لے کر ان سب کے ساتھ اکٹھے ہو کر رہا جائے اور سب کے ساتھ مل کر اپنی تلواروں کا رخ کافر کی طرف کرے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق آج کافر ہمیں لڑاتا ہے ایک فرقے کو پکڑا اس کا تعاون کیا دوسرے کے خلاف پھر اس کو پکڑا دوسرے کے خلاف تعاون کیا ان کو لڑاتے رہو اور پچھلے دس سالہ منصوبے میں سی آئی اے کا یہ پلان تھا کہ ناٹو فورسز کے گھوڑے پر چڑھ کر مسلمانوں پر چڑھائی کی جائے مسلمانوں کو کاٹا جائے باقاعدہ فوج کشی کی جائے اور اگلے دس سالہ منصوبے ان کے یہ ہیں کہ اپنے بندے بھی بچاؤ اپنا اسلحہ بھی بچاؤ اپنا ڈالر بھی بچاؤ اور مسلمانوں کے بعد لوگوں کا تعاون کرو ان کو دوسروں کے ساتھ لڑاؤ اور پیچھے سے بیٹھ کر ڈوری ہلاؤ اور اس کے لیے یہ سارا سیناریو بن رہا ہے اس کے لیے چونتیس ملکوں کا اتحاد ایک طرف بن گیا دوسرے تین ملکوں کا اتحاد ایک طرف بن گیا اور جو کافر ہیں وہ تین ملکوں کے پلڑے میں ہیں امریکہ ان کے ساتھ ہے برطانیہ ان کے ساتھ ہے فرانس ان کے ساتھ ہے سب رشیا ان کے ساتھ ہے چائنا ان کے ساتھ ہے جتنی بری حالت اس وقت سوریا کی ہے اس سے آدھا حصہ بھی بری حالت کسی ملک کی ہو تو وہاں انقلاب آ جایا کرتا ہے لیکن یہ سارے کے سارے ملک رسیا بمباری کر رہا ہے آج کا اخبار بھی بتاتا ہے پچھلے اخبار بھی بتاتے ہیں جن جن علاقوں میں وہ بمباری کرتا ہے ان میں داعش نہیں ہے سنی مسلمان ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کیا جا رہا ہے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ تین ملک جیت جائیں اور اس کے مقابلے میں چونتیس ملک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اور ان دونوں کو کچھ ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ وہ ملک مسلمان الگ ہو گئے باقی کافروں کے ملک ان کے ساتھ مل گئے ان کی لڑائی کروائی جائے اور خود دور بیٹھ کر دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو اسلحہ بیچا جائے اور اپنی تجارت کو چمکایا جائے میرے عزیز بھائیوں میں مختصر وقت میں تھوڑا تجزیہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقے آئے کہاں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طرح قد بنو اسرائیل سنتین و سبعین فرقہ وستفترق هذه حد على 73 فرقہ كلها في النار الا واحده فرمایا بنو اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے تھے میری امت کے تہتر فرقے بنیں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا وہ وہ والا ہوگا جو اس طریقے پر عمل کرے گا جس پر آج میں اور میرے صحابہ اکرام عمل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے صحابہ اکرام سن کر عمل کر لیتے یہی دین تھا نہ ان کو صرف نہ ہو پڑھنے کی ضرورت تھی نہ ان کو اصول فقہ نہ اصول حدیث نہ سندیں تھیں کچھ نہیں تھا نہ ان کو عربی ادب پڑھنا پڑتا تھا نہ ان کو جاہلوں کے شیر پڑھنے پڑتے تھے عرب لوگ تھے عربی کے ماہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے وہ عمل کر لیتے آپ حدیث بیان کرتے وہ عمل کر لیتے یہی پورا دین پھر اسلام پھیلتا چلا گیا صحابہ اکرام کی ڈیوٹیاں لگتی دور دراز کے علاقوں میں ہر صحابی پورا دین نہیں جانتا تھا کوئی بھی ایسا ایک سے بھی نہیں جس کو تمام احادیث یاد ہو آج کی مجلس میں یہ ہے وہ نہیں ہے وہ ہے یہ نہیں ہے جتنا قدر کوئی بیٹھ سکا اتنا قدر دین لے لیا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اتنی کسی ایک سے کے پاس نہیں ہے کچھ اس کے پاس ہے کچھ اس کے پاس ہے کچھ اس کے پاس ہے اور جب ان کی ڈیوٹیاں لگیں دور دراز کے علاقوں میں تو وہاں نالج پاکٹ بن گئے علم کی خزانے کچھ احادیث وہاں جمع ہیں کیونکہ وہ صحابی وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں سکھا دی اور کچھ احادیث اس علاقے میں اس گوٹ میں اس محلے میں اس شہر میں وہاں دوسرے صحابی گئے تھے اس طریقے سے اب ان کے پاس کل دین وہی ہے جو اس صحابی سے ہمارے پاس آئے ان کو ایسے مسائل پیدا ہوتے جس کا علم اس صحابی کے علم میں نہیں تھا وہ وہاں پھر اپنا اتحاد کرتے آنا جانا بہت مشکل تھا کبھی حج عمرے پر آئے تو مدینہ میں آ کر کسی سے ڈسکس کر لیں گے ورنہ وہ جتنا قدر علم اس علاقے میں پہنچا اسی میں اتحاد کر کے اپنی زندگی گزارنے لگ گئے ایسے اقوال اور ایسے ذہن اور ایسے مسائل لوگوں میں پیدا ہو گئے اگر ان کے پاس وہ حدیث ہوتی کوفے والوں کے پاس جو بسرے والوں کے پاس ہے ان کا وہ ذہن نہ ہوتا اگر بسرے والوں کے پاس وہ حدیث ہوتی جو مدینہ والوں کے پاس ہے تو وہ اپنا یہ مسئلہ یوں نہ سمجھتے کمیونیکیشن گیپ تھا لہذا دو سوچیں پیدا ہوئی ایک اہل الحدیث کی اور ایک اہل الرائے کی اہل رائے کیا کہ جب حدیث نہیں ہے تو اپنی رائے پر عمل کرو یہ مکتبہ فکر کوفے کا سمجھا جاتا ہے کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں ان کے بعد ابراہیم نقی رحمہ اللہ ہے ان کے بعد ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے یہ ایک لڑی ہے یہ علم ہے وہاں پر پہنچا ہے اور جو جو ان کو احادیث ملی ہیں اس پر انہوں نے عمل کیا ہے اور جو نہیں ملی ہیں اس پر انہوں نے اجتہاد کیا ہے اس مکتبہ فکر کو اہل رائے کہا جاتا ہے دوسری طرف بہت زیادہ محدثین اور آئمہ کرام دوسرے علاقوں میں ہیں ان کے پاس حضرت امام مالک ہے مدینہ کی مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں وہاں پر علم زیادہ ہے وہاں پر جو دور دراز سے کرام گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں ہر جمرے میں وہاں دور چلتا رہتا ہے وہاں علم زیادہ ہے زیادہ ریکوری ہوتی ہے ان کی سوچ اور ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اگر میری بات کسی حدیث کے خلاف نظر آئے میری بات کے بعد آپ کو کہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کر لینا ان کے شاگرد ان کی وفات کے بعد مدینہ میں آتے ہیں امام مالک کے پاس پڑھتے ہیں وہاں احادیث زیادہ ہیں اپنے استاد کی باتیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں احادیث کو مانتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ تعصب نہیں تھا فرقہ واریت نہیں تھی سب کو جنت عزیز تھی اللہ کی رضا عزیز تھی اس لیے وہ ان کی باتوں کو چھوڑتے اپنے استاد کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کی باتوں کو چھوڑ کر احادیث کو مانتے چلے جاتے ہیں اور آج فقہ حنفی کا دو تہائی حصہ وہ ہے جس میں شاگرد اپنے استاد کے مسائل کی مخالفت کرتے ہیں اسی زمانے میں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شہبانی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اسی کلاس میں ہیں اور اسی کلاس میں امام شافعی ہیں اور دونوں امام مالک کے شاگرد ہیں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی سوچ ہے ان کے شاگرد ہیں چار امام نہیں تھے امام دسیوں تھے اور اس پائے کے تھے ان سے کم تر نہیں تھے صرف جن آئمہ کرام کے شاگردوں نے ان کی رائے کو نوٹ کیا مدون کیا لکھا اپنے آگے شاگردوں کو پڑھایا اس کی سوچ پروان چڑھ گئی اور جو اپنے شاگردوں کو اپنی رائے لکھنے سے منع کرتے تھے ان کی سوچ مشہور نہیں ہو سکتی نمبر دو جن آئمہ کے شاگردوں نے وقت کے حکمران کی کدا کو قبول کیا وہاں کے قاضی بن گئے انہوں نے اپنی سوچ کے ہی لوگ نیچے تک متعین کر لیے قاضی بنا لیے اس علاقے میں اسی سوچ پر فیصلے ہونے لگ گئے اس علاقے میں وہ فقہ مشہور ہو گئی اور دوسرے علاقے میں دوسری مشہور ہو گئی اور جن آئمہ کرام نے اپنی رائے کو زیادہ ترجیح نہ دی ڈرتے سے کہ میری رائے ہے اس کو نہیں لکھا جانا چاہیے ان کی آرا ان کے اقوال آج کتابوں میں ملتے ہیں لیکن ایک فقہ کے طور پر ایک فرقے کے طور پر نہیں ملتے امام فوری ہے امام اوزائی ہے اس راہوے ہیں امام نشری ہیں ان سب کے اقوال آپ کو ملیں گے مگر الگ سے کتابیں ہوں اور الگ سے ایک فقہ ہو اس طرح نہیں ملیں گے یہ تو فقہ کی بات ہے فقہ عمل کو کہتے ہیں اسلام ایک اصول دین ہوتے ہیں عقائد کی بات ایک فروع دین ہوتے ہیں عمل کی بات عقیدہ اور عمل تھیوری اور پریکٹیکل یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں عملی اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے تو یہ ترتیب چلتی رہی کہ ایک اہل حدیث بن گئے ایک اہل رائے بن گئے اس کے مقابلے میں اصول حدیث یا اصول اسلام اصول دین کے حساب سے کیا ہوا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا یہودی نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں مدینہ سے نکالا پھر خیبر سے نکالا پھر حضرت عمر نے ہمیں وہاں سے بھی فلسطین سے بھی نکال دیا اب اسلام کا کیا علاج کیا جائے اس نے کہا ان کا کوئی مقابلہ کرنا آسان نہیں ان کے اندر سے کسی شخصیت کو پکڑو اس کو اس کی شان میں مبالغے کرو اور اس کے نام کا فرقہ بنا کر اس کو دوسرے کے ساتھ لڑا دو جناب جی، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا ان کی شان بیان کرنی شروع کی ان کو نبی سے اعلیٰ بلکہ رب علی کرام کے درجے پر پہنچا دیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں یہ اللہ کے مقام پر ہے ان کی پوجا کی جانی چاہیے اگر آپ کہتے ہیں مصیبت میں اے اللہ تو مدد کر اس کی جگہ یہ کہنا چاہیے علی تو مدد کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے زندگیوں کو پکڑا ان کو سزائیں بھی ان کو جلایا کہنے لگے دیکھو اللہ کا عذاب آگ کا عذاب تو اللہ ہی دے سکتا ہے کیونکہ علی نے ہمارے ساتھیوں کو جلایا ہے اللہ والا عذاب دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں مبالغہ کیا اس کے مقابلے میں وہ لوگ آئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا وہ تھے خوارج انہوں نے مبالغہ کیا انہوں نے کافر قرار دیا یہ دونوں انتہائیں تھیں دونوں انتہا پسندیاں تھیں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بن گئے خوارج ایک بن گئے شیان علی علی کے ساتھی اس وقت شیان علی کا معنی اتنا تھا ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان سے پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھے بعض کا نظریہ تھا کہ ان کو حضرت ابو بکر سے بھی پہلے بننا چاہیے تھا نہ وہ کسی صحابی کو گالی دیتے تھے نہ کسی پر تہمت لگاتے تھے نہ قرآن حکیم کو ناکے سمجھتے تھے کوئی بدعقیدگی ان میں نہیں تھی صرف اتنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے ایسے شیعوں سے امام مخالی رحمہ اللہ نے بھی روایت کی ہے نیک ہے پاک ہے عقیدہ ٹھیک ہے عمل درست ہے حافظہ ٹھیک ہے لیکن اس کے نظریے میں اتنی کمزوری ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سمجھتا ہے باقیوں کو بعد میں سمجھتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں بڑھتے بڑھتے عقیدے کی بربادی آتی چلی گئی اور آج وہ شکل موجود ہے جو آپ کے سامنے اس کے مقابلے میں جو خوارج تھے وہ بڑھتے بڑھتے آج ان کی شکل بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ جو انتہا پسندی سے بچ کر وہ اہل سننا کہلائے یہ اہل سننا تھے اہل سننا میں سے اہل رائے بھی تھے اہل حدیث بھی تھے یہ دونوں فکری اعتبار سے اہل رائے اور اہل حدیث تھے اور عقیدے کے اعتبار سے یہ اہل سننا تھے یہ چلتے رہے یہاں تک کہ عموی حکومت آئی عموی کے بعد عباسی دور آیا عباسی کے بعد عثمانی دور آیا عثمانی استنبول والے ترکی والے آج بھی ترکی صوفی رقص مشہور ہے یہ لوگ یونان کے بلے میں رہتے ہیں یونانی فلسفے سے متاثر تھے یونان کے عیسائیوں کے راہبوں کے رہبانیت سے متاثر تھے انہوں نے اسلام کے اوپر اس رہبانیت کی یونانی فلسفے کی لیر چڑھا دی اندر سے مسلمان اوپر سے صوفی اور صوفیت جو ہے مسلمانوں میں یہ صوفیت کہلاتی ہے عیسائیوں میں یہ رہبانیت کہلاتی ہے اور ہندوؤں میں یہ سادھو ازم کہلاتا ہے اور تینوں کا مطلب ایک ہے مشرف نے قومی مجلس صوفی قائم کی تھی کافروں کے کہنے پر خود اس کا سربراہ شجاعت حسین کو اس کا صدر بنایا انہوں نے جو کانفرنس ساپا تھا فور کلر میں اس میں وہ بہاؤلہ بہائی فرقے کا بانی جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا ایک اس کی تصویر تھی ایک نوز باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی ایک بلے شاہ کی تصویر تھی اور ایک ہندوؤں کا کوئی کی تصویر تھی اور یہ باور کروانا کہ یہ عیسائیت ہو عیسائیت میں وہ ان کے راہب ہوں یا مسلمانوں کے بلے شاہ صوفی ہوں یا ہندوؤں کے سادھو ہوں یہ تینوں ملا کر صوفیزم بنتا ہے یہ فرقہ واریت کا توڑ ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے اہل سننا کے عقیدے اور عمل کے اوپر ایک صوفیت کی لی چڑھا دی پھر کیا ہوا اہل رائے عمل میں صوفی عقیدے میں اہل سننا جو تھے ان کے یہ فرقے بن گئے کہ شافعی اہل سننا شافعی صوفی حنفی اہل سننا ہنفی صوفی مالکی اہل سننا مالکی صوفی یہ اوپر ایک لیر چڑھ گئی اور آج اپنے ملک کے کسی عالم دین سے پوچھو کہ ہم کون ہیں وہ کہے گا ہم حنفی ہیں اچھا تو کیا حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی مانتے ہیں وہ کہ نہیں جی ہم ان کا عقیدہ نہیں مانتے ہم ان کی صرف فقہ کو مانتے ہیں ابھی ایک ویڈیو کلپ بڑا معروف ہوا انڈیا کے ٹی وی نے نشر کیا ہے انڈیا کے کسی گاؤں میں دیوبندی نے جنادہ پڑھا دیا جن جن بریلویوں نے جنازہ ان سب کے بولا نکاح ٹوٹ گئے اور اس کے بعد وہ سب کی تجدید نکاح ہو رہا ہے نکاح لین میں لگے ہوئے لوگ ان کے نکاح پڑے جا رہے ہیں جب دونوں حنفی ہیں تو یہ اتنا بڑا اختلاف کیوں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے تقسیم پر تقسیم کیا جا رہا ہے تقسیم پر تقسیم کیا جا رہا ہے سنی تھے تو بنا دیا صوفی اور صوفی کے نیچے صوفیوں کی دو قسمیں کر دی ایک چشتی اور قادری صوفی وہ ہے بریلوی اور ایک سور وردی اور نقش بندی صوفی وہ ہے پھر نقش بندی اور سہر وردی ان صوفیوں کی پھر دو قسمیں بنا دی ایک ہے مماتی صوفی اور ایک ہے حیاتی صوفی اور وہ بھی آپ اس میں یہی کہتے ہیں کہ اس کی اسے بھی شرم نہیں ہوتی اس کی اسے بھی آدمی ہوتی اور وہ اس کی بات پڑھا دے تو اس کا لکھا ٹوٹ جاتا ہے وہ اس کی پڑھا دے تو اس کا ٹوٹ جاتا ہے انا انا للہ و الیہ راجعون ہمارے اس ادارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے جس کے جس کتاب کا لکھنے والا بھی حنفی ہے جس کی شرح کرنے والا بھی حنفی ہے ابو العز رحمہ اللہ ابو العز حنفی اور کتاب لکھنے والا امام تحاوی حنفی دونوں حنفی ہیں اور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اور وہ ہم اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں اور کوئی حنفی وہ کتاب اپنے ادارے میں نہیں پڑھاتا وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان نماز کے طریقے روزے حج خیرات کے طریقے کو پر حمد اللہ علیہ سے لیتے ہیں عقیدہ ان سے نہیں لیتے آپ دور دراز فارس میں چلے جاؤ ملیشیا انڈونیشیا چلے جاؤ آپ کو نظر آئیں گے شافعی صوفی نماز کا طریقہ امام شافعی سے لیتے ہیں رسول دین ٹکا کر کرتے ہیں عقیدے کے صوفی بعد عقیدہ قبر پرست آپ دور دراز کے افریقہ کے ملکوں میں چلے جاؤ انڈونیشیا آپ کے سوڈان چلے جاؤ نائجیریا چلے جاؤ آپ کو ملیں گے مال کی صوفی نماز کا طریقہ امام مالک سے لیتے ہیں اور عقیدے کے صوفی قبر پرست اور ہمارے ملک میں وہ اسی فیصد مسلمان نماز کا طریقہ لیتے ہیں امام مہن رحمۃ اللہ علیہ سے اور عقیدے کے صوفی کوئی ڈائریکٹ قبروں کی پرستش کرتا ہے کوئی انڈائریکٹ کرتا ہے اور کرتے سب ہے اس ساری باتیں بتانے کا مقصد بھائیوں یہ ہے کہ اگر ہم فرقہ واریت کی رو میں بہ جائیں اور ایک دوسرے پر فتوے لگا لگا کر ان کو دور کر کے کافروں کے ہاتھوں کھیلنے لگ جائیں مسلمان کہیں کھڑا ہو سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹنٹ قسم کے کافروں کے ساتھ مل کر معاہدے کر کے ایک کے ساتھ معاہدے کرتے اور دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو یہ مسلمان جن کو کاٹا گیا ہے ان کی اصلاح ان کے عقیدے عمل کی اصلاح ہم دعوت کے ساتھ کریں گے اخلاق کے ساتھ کریں گے تبلیغ کے ساتھ کریں گے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے ان کو اس بنیاد پر قتل نہیں کریں گے حوصلہ بازی کر کے ان کو دور نہیں کریں گے ان کو قریب لائیں گے ان کو سمجھائیں گے اللہ کے فضل سے مسلمان سمجھدار ہے اس کو طریقے سے سمجھایا جائے تو سمجھ آ جاتا ہے اور اپنی تلواروں کا رخ کافر کی طرف کریں گے یہ طریقہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام اور ایک بات یہ بھی سن لو آپ سوریا اور مصر میں چلے جاؤ وہاں کے ہیں حنفی جو عقیدہ بھی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں اور عمل بھی ان سے لیتے ہیں رف الین نماز میں نہیں کریں گے مگر عقیدہ ان کا صحیح ہوگا ایک مسئلے میں اختلاف ہے باقی سارا عقیدہ ان کا وہی ہے اب وہ حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ اس میں ہمارا اختلاف ہے عقیدے میں باقی سارا عقیدہ ان کا ہم لیتے ہیں تو سوریا اور مصر میں رفع دین نہیں ہوگی مگر عقیدہ ان کا بالکل درست ہوگا اور انڈونیشیا ملیشیا میں رفع دین ہوگی مگر ان کا عقیدہ سب کا نہیں جو صوفی ہیں ان کا برباد ہوگا اب کوئی کہے کہ داعش کے کچھ لوگ چونکہ رفع دین کرتے ہیں لہذا وہ سلبی ہو گئے بات بالکل غلط ہے جب وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کر رہے ہیں ان کا عقیدہ درست کیسے ہو گیا وہ عقیدے میں خوارج ہوئے اور عمل میں رفل جان کرنے والے ہوئے یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں ان کے ساتھ مل جاؤ وہ آپ کے ہم عقیدہ ہے ایسا ایسی بات بالکل نہیں ہے الجین نماز میں کرنا یہ عمل سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہ عقیدے کی بات نہیں ہے عقیدہ ان کا بالکل واضح ہے کہ جو ان کے امیر کو امیر نہیں مانتا وہ واضح قتل ہے اور یہ نظریہ عین اسلام کے خلاف ہے جب ان کا عقیدہ عین اسلام کے خلاف ہے تو ان کی رسول الدین کی وجہ سے ان کے ساتھ کیوں ملو گیا اس لیے اس دھوکے میں مت آؤ اور مسلمانوں کی تقسیم در تقسیم مت کرو ان کی اصلاح دعوت کے ساتھ کرو ان کو قریب کرو اور ان کو آپس میں عقیدے کی بربادی کی وجہ سے فتوے بازی کر کے مت کاٹو اپنی تلواروں کرو کافروں کی طرف کرو اور مسلمانوں کی اصلاح دعوت کے ساتھ کرو اللہ تبارک و دارہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا